شرح لی صدری و یسر لی امری وحد العقدہ من لسانی یفقہ قولی لقد قال اللہ سبحانہ و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه و نفقه بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويخضعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ہماری قوم اپنا سترواں یوم آزادی منانے کی بھرپور تیاری کر رہی ہے اور غالباً پیر کے روز یوم آزادی ہے یقیناً ہمارے وطن کی آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہندوؤں کے چنگل سے آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن من حیث القوم ایک انتہائی اہم حقیقت کو ہم فراموش کیے بیٹھے ہیں وہ حقیقت یہ ہے کہ آزادی کے حصول کی جدوجہد میں جو اللہ تعالی سے ایک عہد کیا تھا اس عہد کو بری طرح توڑے بیٹھے ہیں وہ ایک مثاق تھا اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ تھا جسے بالکل فراموش کر دیا گیا ہے اور وہ وعدہ اس آزاد ملک میں اللہ رب العزت کی توحید کی اقامت کا تھا جب ایک ایک بچے کی زبان پر یہ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی اقامت اس مملکت کی نظریاتی اساس ہے جو بری طرح مجروح ہو چکی ہے اور اللہ رب العزت سے کیا گیا فائدہ ہر لحاظ سے توڑ دیا گیا ہے اور فراموش کر دیا گیا ہے نتیجہ بہت سے نقصانات کا ہمیں متحمل ہونا پڑا آدھا ملک کٹ گیا اور بقیہ آدھے ملک پر اندرونی اور بیرونی سازشوں کی حکمرانی ہے مختلف سازشی عناصر اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے درپے ہیں اور وہ جو خالق کائنات کی حفاظت کے وعدے ہیں جو اس حقیقت کے ساتھ مشروط ہیں احفظ اللہ یحفظ کا احفظ اللہ تجد تجاہک تم اللہ رب العزت کے دین کی حفاظت کرو پاسبانی کرو اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کرے گا تو یہ مشروط فائدہ اسی لیے پورا نہیں ہو پا رہا کہ ہم اس شرط کو بری طرح توڑے بیٹھے ہیں جو اس ملک کی تاسیس کے موقع پر عائد ہوئی تھی اور ایک عہد اور پیمان ہوا تھا اللہ رب العزت نے اس بندے کو یا اس قوم کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ فائدہ کر کے توڑ دے اور میساک کو توڑ دے خسارہ پانے والی قوم قرار دیا ہے سورہ بقرہ میں تین قسم کے لوگوں کا ذکر ہے اللہ دین یون قدون عہد اللہ میں بات ہی جو لوگ اللہ تعالی سے پختہ وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں مَا أَمَرَ اللہ بھی یوسل اور جس چیز کو اللہ تعالی نے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹ ڈالتے ہیں توڑ ڈالتے ہیں مجھ سے دون اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں الائم الخاصر یہ تینوں قسم کے لوگ خسارہ پانے والے ہیں اور نقصان سے دو چار ہونے والے ہیں اور یہ خسارہ صرف دنیا ہی کا نہیں ہے بلکہ یہ خسارہ قیامت کے دن بھی لاحق ہوگا یہ تینوں قسم کی بدعمالیاں ہماری قوم اختیار کیے ہوئے ہے عہد شکنی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کیا تھا اسے توڑا گیا اور اس ملک میں آج تک اللہ رب العزت کی توحید قائم نہ ہو سکی کوئی ایسی قیادت میسر نہ آ سکی جس کے اندر توحید کا فہم ہو اور اقامت توحید کا درد ہو اور یہ بات درست ہے کہ جمہوری سیاست سے کبھی خیر کی توقع نہیں ہے جمہوری نظام شریعت کے خلاف ہے شر ہے فتنہ ہے اور نبی اسلام کی حدیث ہے الخیر لا یہتی بشر کہ خیر جو ہے وہ شر کے راستے سے نہیں آ سکتی شر کے ذریعے نہیں آ سکتی تو پھر وہ عہد ٹوٹ گیا جو اس ملک کی تاسیس کے موقع پر کیا گیا تھا توحید ہماری نظریاتی اساس ہے جس کی اقامت ہی ہماری فلاح ترقی اور کامیابی کا باعث ہے لا الہ الا اللہ کی حکومت ہی ہمارے بقا کی ضمانت ہے ورنہ جو منفی طاقتیں ہم پر مسلط ہیں اور اس ملک کا تیا پانچا کرنے میں مصروف ہیں وہ اپنے اہداف کی طرف تیزی سے گامزن ہیں آج بھی یہ دعوت اس قوم کے سامنے موجود ہے کہ اللہ کی توحید کا ادراک کرو اور لا الہ الا اللہ کو اس ملک کے چپے چپے پر قائم کر دو یہی ہماری بقا کی ضمانت اللہ رب العزت کے ساتھ جو عہد کیا ہے اس عہد کو توڑنا انتہائی کڑوے نتائج کا باعث ہو سکتا ہے بلکہ ہو رہا ہے کاش اس ملک میں ہنگاموں اور دھرنوں کی سیاست کرنے والے ایک دھرنا اللہ کی توحید کے لیے دے دیں ایک دھرنا لا الہ الا اللہ کے لیے دے دیں کہ یہ اس ملک کی نظریاتی اساس اقتدار کی ایک کشمکش ہے اور سیاسی بساط پر موجود تقریباً ہر شخص کی نگاہوں میں اقتدار کے لیے کتے کی ہرس ہے لیکن اس ملک کا جو نظریہ تھا جس پر اس کی تاسیس ہوئی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے کوئی نظر نہیں ہے اور نہ کوئی سوچ ہے اور سوچ کیسے ہو یہ بات تو فہم توحید کے ساتھ ہے اور سچی توحید کے ادراک کے ساتھ ہے جو مائل اصف کسی کو حاصل نہیں اللہ کے ساتھ میساخ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اس کی حساسیت کو سمجھو اللہ رب العزت کو ناراض کر کے ہم قطع ترقی کے زینوں پر فائد اور گامزن نہیں ہو سکتے اس کی رضا ہمارے ساتھ ہو اس کی محبت ہمارے ساتھ ہو تو تبھی یہ ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے جیسا کہ اللہ پاک کا فرمان ہے ایک مقام پر اللہ تعالی کے عہد شکنی کے چار انجام بیان ہوئے ہیں فبیمہ نقد ہم میساک ہم قاسیہ حرفون القلیم عن ہی ونسو حظا مما کے به یہ چار اواقب ہیں انجام ہیں ان لوگوں کے جو اپنے خالق اور مالک کے ساتھ عہد گڑ کے توڑ دیتے ہیں اس مساق کو کاٹ ڈالتے ہیں فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم آہد توڑنے کی بنا پر ہم اس قوم کو پہلی سزا یہ دیں گے کہ اپنی لانتیں برسائیں گے پھٹکاریں برسائیں گے رحمتوں سے دور کر دیں گے جو کہ ہلاکت اور بربادی کا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر امن و سلامتی اور حفاظت کا کوئی تصور نہیں ہے اور یہ رحمت ان لوگوں سے انتہائی دور ہے جو اللہ تعالیٰ کے میساک کو توڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے توڑ دیتے ہیں اللہ رب العزت کی لائنتوں کے مستحق لائنت کا معنی اترد من رحم رحمت سے دوری ہر شخص یہ سوچے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دوری کے ہم متحمل ہو سکتے ہیں نبی علیہ السلام کی دعا رحمت کا ارجو فلا تکل نفسی طور فتعین کہ تیری رحمت کا رحمت کے سہارے کا امیدوار ہوں اور مجھے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنی رحمت سے دور کر کے میری ذات کے سپرد نہ کر دینا مجھے میری ذات کے سپرد نہ کر دینا ایک پل بھر کے لیے بھی بلکہ اپنی رحمت کے سہارے پر قائم رکھنا تو وہ لوگ اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے جو اللہ کے میساک کو توڑ دیتے ہیں اللہ تعالی سے وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں اور قیامت کے دن کے بھیانک وعید نبی اسلام کی حدیث ہے لن يدخل احدكم عمله الجنه الا برحمت اللہ اللہ تعالی کی رحمت کے بغیر جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا لہذا اب بھی رجوع کا وقت ہے توبہ کا وقت ہے کہ ہم اجتماعی طور پر اس وعدے کو یاد کریں جو اس ملک کی تاسیس میں شامل ہے اور وہ اللہ تعالی کی توحید کی اقامت دوسری سزا یہ ہے بجالنا قلوب ہم دلوں کو سخت کر دیں گے بذات خود یہ ایک بڑا بھاری عذاب ہے اب عید من اللہ القلب القاسی اللہ تعالی سے سب سے دور وہ شخص یہ وہ قوم ہے جن کا دل سخت ہو جائے دلوں کی نرمی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور دلوں کی سختی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے سخت اور نرم دل میں فرق یہ ہے کہ جس انسان کا دل سخت ہو وہ نصیحت قبول نہیں کرتا اور دل کی نرمی کی علامت یہ ہے کہ کوئی نصیحت کی جائے کتاب و سنت سے قرآن و حدیث سے اسے قبول کرنے کے لیے انسان مستعد ہو یہ رقت قلبی کی علامت اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے میساک کو توڑتے ہیں یہ سزا دیتا ہے کہ ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے وہ دل نصیحت قبول کرنے سے قاصر ہوتے ہیں حق قبول کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور یہ ایک بڑی بھیانک سزا ہے تیسرا عذاب یہ ہے جو ہر رفول مواد محمد کہ وہ لوگ اللہ تعالی کی آیات میں تحریفیں کرتے ہیں معنی یہ کہ قبول نہیں کرتے بلکہ ان آیات کو ان احادیث کو ٹالنے کے لیے بہانہ سازی کرتے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے نصوص کو تبدیل کر ڈالتے ہیں لفظ یا معنی انہیں عمل کی توفیق نہیں ملتی اور جو نصوص ان کے سامنے آتے ہیں انہیں قبول کرنا تو کچھ وہ ان میں تحریف کی کوشش کرتے ہیں تبدیلی کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو نہیں بدلتے کتاب و سنت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ انتہائی بدترین فعل ہے یہ فعل یہود تھا جو خالق کائنات کی وحی میں تحریف جیسے طبیع فعل کا ارتکاب کرتے تھے تو یہ ایک بڑا کڑا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العزت سے اجتماعی وعدہ کر کے توڑ دیں اور چوتھی چیز یہ ہے چوتھا عذاب یہ ہے ونسو حد مما رو کے روبے اللہ رب العزت ان کے سینوں سے قرآن و حدیث اٹھا لیتا ہے انہیں بھلا دیتا ہے جب وہ نصوص کو بھلا دیں گے بھول جائیں گے تو پھر عمل کی نوبت کہاں ہوگی وہ قوم بد عمل ہوگی کیونکہ اس قوم کے پاس عمل کے لیے علم نہیں ہوگا اللہ علم کو اٹھا لے گا علم بھلا دے گا یہ چار بڑی بھیانک سزائیں کس بنا پر ماں نقل اللہ کے میساک کو توڑنے کی اور اس کے عہد کو توڑنے کی تو یہ ایک حقیقت ہے اس ملک کی آزادی یقیناً ایک نعمت عظما ہے آزاد فضاؤں میں سانس لینا یقیناً اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہے لیکن جس نظریے کی اساس پر اللہ تعالیٰ سے یہ ملک حاصل کیا گیا اس اساس کو بری طرح مجروح کیا جا رہا ہے اس کے لیے پہلا راستہ توبت النسخ کا ہے جو ہم میساک کو بھلائے بیٹھے ہیں اور بڑے بھیانک خسارے کے متحمل ہو چکے ہیں اس کے لیے توبت النسوح رجوع اللہ تاکہ اللہ رب العزت کو ہمارے احوال پر رحم آ جائے اس وقت عمل ہم اس کی رحمت سے دور ہیں اور دلوں میں قصابت ہے لانتے ہی لانتے پھٹکارے ہی پھٹکارے آگے پیچھے برس رہی دن رات برس رہی کیونکہ میساک کو توڑ دیا گیا انفرادی حیثیت سے میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں فہم میں توحید کا حق ادا کروں اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ فہم توحید کا حق ادا کریں اس نظریے کی طرف پلٹنے کے لیے اس نظریے کی اقامت کے لیے جو اس وطن کی تاسیس میں شامل ہے یہ انفرادی طور پر ہر انسان کی ذمہ داری کیونکہ اجتماعی سطح پر جو توحید کی اقامت ہے اس کا نقطۂ آغاز انفرادیت ہے کہ انفرادی طور پر ہر شخص شرک سے بیدار ہو تائب ہو اور توحید کی طرف پلٹے اور رجوع کرے ورنہ جو رہی سہی کچھ چیزیں باقی موجود ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گی ذرا اللہ مثلا کا کانت آمین مطمئن یا تا رغدا رغد کل مکان اللہ رب العزت ایک بستی کی مثال بیان کر رہا ہے جو بستی پر امن تھی پرسکون تھی اس بستی کو ہر نعمت میسر تھی دنیا کے کونے کونے سے رزق پہنچ رہا تھا پھل پہنچ رہے تھے مال پہنچ رہا تھا اطمینان بھی تھا سکون بھی تھا لیکن یک لخت اس قوم میں ایک مرض داخل ہو گیا ایک بیماری پیدا ہو گئی فقہ فورت بیاحم اللہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کر بیٹھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کر بیٹھے یہ نعمتوں کا انکار کیا ہے نعمتوں کا کفر کیا ہے اس کی سب سے واضح صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے اولاد فلاں شفا فلاں دیتا ہے خزانے فلاں دیتا ہے فلاں گنج بخش ہے فلاں مشکل کشا ہے فلاں دستگیری کرنے والا ہے فلاں حاجت روا ہے اس کی نعمتوں کو چن چن کر غیر اللہ کے نام منسوب کرنے والا سب سے بڑا اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کرنے والا ہے یہ مرض اس قوم میں داخل ہو گیا فقہ فورت بیان اللہ اللہ کی نعمتوں کا کفر کر بیٹھی جس کی واضح صورت یہی ہے کہ نعمتیں اللہ کی عطا تھی مگر وہ غیر اللہ کے نام منسوخ کر دی گئی بیٹا اللہ نے دیا نام حضور بخش نبی بخش رکھ دیا گیا رسول بخش رکھ دیا گیا یہ اس کی نعمتوں کے ساتھ انکار اور کفر کی ایک صورت ہے جو سب سے مقدم اللہ تعالی نے اس عمل کو اس نظریے کو کفر قرار دیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث حدیبیہ کے سفر میں کہ رات جو بارش برسی اس بارش نے کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دیے اور کچھ کو کافر بنا دیا ایک ہی بارش یہ چند قطرے برسے کچھ بندے مومن ہو گئے اور کچھ کافر ہو گئے اور تفصیل آپ نے یہ بیان کی کہ اما من قال مترنا فضل اللہ فوہ مومن جس شخص نے بارش کو دیکھ کر کہا یہ اللہ کی عطا اور اس کی دین ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس ایک ہی جملے نے اس کے ایمان میں نکھار پیدا کر دیا اس کے ایمان میں تازگی آ گئی اس کے ایمان میں پختگی آ گئی کہ اس نے اپنے خالق اور مالک کی نعمت کو اپنے خالق کی طرف ہی منسوخ کیا ہے امام من مجرنا بے نو اور جس شخص نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی دین ہے فلاں ستارے کی تاثیر ہے وہ اس ایک ہی جملے سے کافر ہو گئے ان کا ایمان زائل ہو گیا اور وہ کفر کی وادی میں داخل ہو گئے ان کا عقیدہ یہ بن گیا کہ آسمانوں پر کسی بھی قسم کا تغیر زمین میں تبدیلی پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے بڑا یہ بھیانک عقیدہ ہے جو لوگ لوگوں کی پیدائش کو مختلف سیاروں سے مربوط کر کے ان کے مستقبل کے احوال کی نشاندہی کرتے ہیں اسی نو کے شرک میں مبتلا ہیں آپ کا ستارہ کون سا ہے آپ کا ستارہ کون سا ہے ان ستاروں کے تعلق سے حوادث بنا لیے گئے اور مستقبل کی خبریں یوں بیان کی جاتی ہیں یہ یعنی آسمان کے تغیرات زمین کی تبدیلیوں کا باعث بنتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اس برسنے والی بارش کو فلاں ستارے سے جوڑ دیا وہ کافر ہو گئے کچھ دن قبل ہم نے سعودی عرب میں چاند گرن کی نماز پڑھی تھی شاید یہاں بھی ہوا ہو اس چاند گرہن کے تعلق سے یا سورج گرہن کے تعلق سے نبی اسلام کے دور میں اسی قسم کے عقیدے کو پھیلایا گیا اسی دن نبی اسلام کا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا کچھ لوگوں نے یہ بات اڑا دی یہ سورج گرہن اس لیے ہوا کہ اللہ کے نبی کا بیٹا فوت ہوا یہ گرہن چاند کو لگے یا سورج کو لگے یا تو کسی کی موت پر لگتا ہے کسی مشہور شخصیت کی اور یا کسی کے پیدا ہونے پہ لگتا ہے تو آج چونکہ نبی کا بیٹا فوت ہوا اس لیے سورج گرہن ہو گیا نبی اسلام حالانکہ غم سے تو چار تھے مگر چونکہ بات عقیدے کی تھی آپ نے ممبر قائم کیا اور لوگوں کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا ان شمس والقمر قمر آیا تھا آیات اللہ لائن ينكشفان لموت حیات ہی فی فاذا رايتم تم فضا علاسلہ یہ ففزا علا ذکر سورج اور چاند اللہ تعالی کی دو نشانیاں ہیں انہیں گرہن نہ کسی کی موت پہ لگتا ہے اور نہ کسی کے پیدا ہونے پہ لگتا ہے یہ ان کا عقیدہ یہ بن گیا یہ جو تبدیلی ہے چاند اور سورج کی گرہن کی شکل میں اس میں زمین کے حوادث کی تاثیر زمین پر کوئی بڑی شخصیت پیدا ہو یا فوت ہو تو اس سے آسمان متاثر ہوتا ہے اور سورج گرنے لگتا ہے یا چاند گرنے لگتا ہے توحید کہاں گئی یہ سارا معاملہ اللہ کے امر سے ہے یہ اللہ کی دو نشانیاں ہیں کسی کے پیدا ہونے پر یا مرنے پر گرن نہیں لگتا بلکہ اللہ کے امر سے لگتا ہے اللہ دنیا کو دکھاتا ہے اتنے بڑے سورج کو اور چاند کو ہم یک لخت اپنے امر سے بے نور کرنے پر قادر ہیں تو تمہاری کیا حیثیت لیکن تم لوگ اگر بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو توبہ کرو اللہ کا ذکر کرو اور نماز قائم کرو تم مختلف منفی قسم کے نظریات اپنائے بیٹھے ہو اللہ کا خوف نہیں آتا جناب ایک بڑے قبی قسم کے اختلاط کے ساتھ چاند کرن کا مشاہدہ کیا جاتا ہے سمندر کے کنارے پر پہنچ کر پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز قائم کیے ہوئے ہیں لمبی قرات آپ نے فرمائی سورہ بقرہ کے بقدر اور پھر رکوع میں گئے پھر رکوع سے اٹھے اور لمبا قیام فرمایا سورہ عمران کے بقدر اور پھر رکوع میں گئے اور پھر سجدے کیے یعنی ایک رکعت دو رکوع اور دو سجدوں کے ساتھ ادا کی اور لمبے قیام کے ساتھ یہ اللہ کے خوف کی مظہر کا مظہر اور علامت اللہ کے خوف کی علامت اور ہم اس کو ایک تماشا قرار دے کر اللہ کی حدود کو توڑتے ہوئے جناب چاند گرن کا مشاہدہ کرنے جا رہے یہ باتیں اللہ کے خوف کے منافی تو یہ ایک طبی قسم کی بدعقیدگی ہے کہ زمین کے حوادث کی تاثیر آسمانوں پر نمودار ہوتی ہے اور آسمانوں کے تغیرات زمینوں پر ظاہر ہوتے ہیں یہ شرکی عقیدہ ہے اصل عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ تغیر خا آسمانوں پر آئے یا زمینوں پر تبدیلی اچھی ہو یا بری ہو سب اللہ کے امر سے ہے خالق کے کائنات کے امر سے ہے اور یہ حقیقی توحید ہے آج اگر ہم بندوں کی تاریخ پیدائش معلوم کریں اور اس تاریخ پیدائش کو ان کے ستاروں کے ساتھ جوڑیں اور ان کے مستقبل کے احوال کا تعین کریں جو کہ جا بجا ہو رہا ہے جگہ جگہ ہو رہا ہے ہمارا میڈیا اخبارات اس قسم کے گندے غلیظ عقیدے سے بھرے پڑے ہیں اس کا معنی یہی ہے کہ جو اس ملک کی نظریاتی ایک اساس ہے اسے پوری طرح کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی اللہ کے بندو ہماری مضبوطی خالق کائنات کی توحید کے ساتھ اور شرک سراسر نقصان دہ ہے چنانچہ وہ بستی پرامن تھی سلامتی کے ساتھ تھی بھرپور نعمتوں کا حصول وہاں موجود تھا لیکن اچانک اللہ کی نعمتوں کا انکار کر بیٹھی ناشکری اور کفر کر بیٹھی جس کی سب سے واضح صورت یہ ہے کہ نعمت تو اللہ کی ہے اسے غیر اللہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور غیر اللہ کے نام الاٹ کر دیا گیا پھر کیا تھا فادا اللہ لباس والخوف اللہ نے اس بستی کو اس قوم کو دو لباس پہنا دیے ایک بھوک کا اور دوسرا خوف کا بدعقیدگی کی سزا ہے چنانچہ اب بھی موقع ہے کہ ہم اپنے اس عہد کو یاد کریں میساق کو یاد کریں اور توحید کی طرف توجہ دیں اقامت توحید کی صورت یہی ہے کہ ہر فرد معاہد بن جائے تاکہ پورا معاشرہ معاہد بن جائے ہر فرد فہم توحید کی طرف توجہ دے تاکہ اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے اگر ہمارے حکام ارباب اختیار اس طرف توجہ نہیں دے رہے تو کم از کم میں اور آپ اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے اور اس کی لائن سے بچنے کے لیے توحید کا اہتمام کریں توحید کو سمجھیں بیان توحید اور نشر توحید کی کوشش کریں اور توحید کی دعوت آگے پہنچائیں اور یہ ہدف ہو کہ اس ملک کے چپے چپے پر اللہ کی توحید قائم ہو جائے اس کی حاکمیت قائم ہو جائے اور یہ سارے جو شرک کے مراکز قائم ہیں ان کا کلا کما ہو اور توحید کا نور اس ملک میں منور ہو توحید کا اجالا ہو اور توحید کی حکومت ہو یہی اس ڈوبتی اور سسکتی قوم کا سہارا ہے ورنہ تباہی اور بربادی کے ایام قریب سے قریب آتے جا رہے ہیں اور بچاؤ کی صورت صرف اس نظریے کی حفاظت ہے جو خالق کے کائنات کے ساتھ اس ملک کی تاسیس کے موقع پر کیا تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی توحید کو سمجھیں اسے اپنائیں اور توحید کے سچے دائی بن جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں توبت النسر کی توفیق عطا فرما دے وہ ساری سزائیں جو اس قوم پر مسلط اور قائم ہیں اللہ پاک ہماری حفاظت فرما دے ہمیں عافیت عطا فرما دے ہمیں سچا اور پکا معاہد بنا دے شرک سے بدر سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے ہمارے قلوب کو اپنی اور اپنے پیارے پیغمبر کی محبت سے منور فرما دے نور وحی سے کتاب و سنت سے روشنی عطا فرما دے تاکہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہو اور یہی کامیابی کی احساس ہے اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين आज का लान सुबहानी آٹھ سو بچے پڑھتے ہیں اور اس کے زیر امداد سات مدرسے چلتے ہیں الحمد للہ وصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد بہت سے دوستوں نے دعا کی اپیل بھیجی ہے اپنے بیماروں کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت تمام بیمار بھائیوں اور بہنوں کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے جن جن دوستوں نے اپیل بھیجی ہے اللہ تعالیٰ ان کے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما دے اور آج کا اعلان لیاری میں قائم سات مساجد مدارس کے لیے ہے جو بحمد اللہ سبحانی مسجد کے اطراف میں اور ان کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں ان سات مدارس میں آٹھ سو بچے اور بچیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد ہے ہر مرکز میں ان یعنی سات مراکز ہیں دو تین اساتذہ صبح و شام کی شفٹوں میں پڑھا رہے ہیں اور بجٹ ایک محدود سا ہے لیکن نتائج بہت اچھے ہیں سالانہ پروگرام ان کا اب بھی چند دن بعد ہونے والا ہے ہر سال ہوتا ہے اور اس میں بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے ان کے نتائج کا ملاحدہ کیا جاتا ہے اور بحمد اللہ بڑے خاطر خواہ اور حوصلہ افزا نتائج ہیں تو یہ ساتوں مراکز میں قرآن پاک کی تعلیم حفظ حدیث اور جو مصنون دعائیں ہیں اور نماز کی تعلیم نماز کا فہم عقیدے کی جو ہے وہ تعلیم کا اہتمام موجود ہے تو آپ سے آج اصلاح کی جا رہی ہے کہ آپ جمعے کے بعد تعاون کرتے جائیے تاکہ یہ مراکز بحمد اللہ قائم و دائم رہیں اور جو ان کے اہداف ہیں ان کی طرف رواں دواں رہیں انشاءاللہ یہ آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا جو بچے قرآن پڑھیں گے ایک ایک حرف اس کا ثواب اور اجر آپ تک پہنچے گا اللہ پاک توفیق عطا فرمائے ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا اتقوا ربکم خلقکم خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها وبث منهما رجالا رجالا كثيرا كثيرا ونساء واتقوا الله الله الله الذي تساءلون به والارحام ان كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم